<sighs> اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے کرم اس کے فضل سے آج ہم چودہ سو اکتالیس ہجری کے کیلنڈر کے رمضان کے دوسری تاریخ میں بیٹھے ہیں اور سورہ بقرہ آیت تراسی سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے کوشش کریں گے اپنی طرف سے کہ ایک پارے کے قریب ہو سکے جو حضرات اپ کے ذریعے سے سنتے ہیں میری ان سے پھر گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک سامنے لے کر بیٹھیں اور اس طرح درس کو سنیں جس طرح واقعتاً آپ استاذ کے سامنے بیٹھ کر سن رہے ہیں اس سے انشاءاللہ قرآن پاک کی برکتیں نصیب ہوں گی اور جو مقصد ہے کہ امت قرآن پاک سے جڑے وہ بھی نصیب ہوگا غفلت کے ساتھ نہ سنیں ہاں کسی کو مجبوری ہو تو کان آپ قرآن کی طرف رکھیں ہاتھ اپنے کام کی طرف رکھیں بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے اسی کا ایک حصہ و خد نامی ثقا بنی صرا تعبدون اور یاد کرو اس وقت کو یہ یاد کرو کس کا ترجمہ ہوا میں نے کہا کہ عید سے پہلے ہر جگہ یہ معنی چھپا ہوا ہوتا ہے یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہی ہے اور عید کے معنی جب و عید اخدنہ اور یاد کرو جب ہم نے لیا میسا کا بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ بنی اسرائیل کی تشریح کل آ چکی اب بار بار نہیں آئے گی بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا ہم نے لا تعبدون الا اللہ سب سے پہلا وعدہ تھا تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی یہ بہت اہم بات ہے اور ہم سے بھی یہی وعدہ ہے اور قیامت تک جتنے ایمان والے آتے رہیں گے ان سے یہی وعدہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے لا تعبدون الا اللہ وہ جو جملہ مشہور ہے لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق وہ جملہ بھی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سے مستفاد ہے لا تعبدون الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو اسی کا خلاصہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو اس میں کائنات میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ماں باپ کی بات جائز نہیں استاذ کی بات جائز نہیں پیر کی بات شیخ کی بات کسی کی بات جائز نہیں اس کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو لا تعبدون الا اللہ یہ پہلا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وہ بالوالدین احسانہ اور دوسرا وعدہ لیا ان سے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا وزل قربا زی کے معنی یاد کر لیں قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس کے معنی والا اور قربہ قربہ کا معنی رشتے داری قرابت بعض لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں زیادہ قریبی وہ درست معنی نہیں ہے قربہ کے معنی قرابت والے رشتے داری والے قریبی ہوں تب بھی اور دور کے ہوں تب بھی یعنی قربہ مصدر ہے اس میں تفضیل نہیں ہے جو عربی گرامر جانتے ہوں گے وہ سمجھ گئے ولیتھامہ اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو والمساکین اور غریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرو وقول للناس حسنا اور لوگوں سے اچھی بات کہو وقول للناس قولا حسنا حسنا مصدر معنی صفت کے جب بہت اچھی بات کہو لوگوں سے جب بھی بات کہنی ہو اچھی بات کہو واقیم و صلاح واتا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یہ وعدہ ان سے لیا سوال یہ ہے کہ یہ وعدہ بنی اسرائیل سے کب لیا یہ وعدہ مجھ سے اور آپ سے بھی لیا گیا ہے جب بھی کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب وہ قرآن کو مان رہا ہے اور ماننے کا عہد کرتا ہے تو بنی اسرائیل کو جب تورات ملی اور انہوں نے عہد کیا اس پر عمل کرنے کا تو یہ ساری باتیں تورات میں تھیں اسی وقت ان سے وعدہ لیا اور اس کے بعد جب جب انبیاء کرام آتے رہے ان کو یہ وعدہ یاد دلاتے رہے آج اگر کوئی ایمان قبول کرے ابھی کلمہ پڑھے گویا اس سے بھی یہ وعدہ ہے اس لیے کہ جب قرآن کو مان چکا ہے تو قرآن میں ان چیزوں کا حکم ہے گویا اس سے یہ معاہدہ ہے اس سے یہ عہد لیا گیا سمت ولائی تم پھر تم پھر گئے اتنا بڑا پختہ وعدہ لیا پھر پھر گئے ایک شخص نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی ہے کہ میں ساری باتیں مانوں گا ہمارے اساتذہ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے یہ اسی طرح ہے جس طرح نکاح کے بعد شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ واجب ہو جاتا ہے تو کوئی کہے کہ میں نے نکاح کے اندر خرچے کا تو عید نہیں کیا تھا اس کی یہ بات نہیں چلے گی جب اس نے کہا میں نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے تمام لوازمات میں نے قبول کیے جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے سارے دین کو اس نے قبول کیا تو جب کوئی یہودی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کا مطلب وہ ان باتوں پر عہد کرتا تھا آج بھی اگر کوئی یہ وعدہ کر رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے نیا آج ایمان قبول کرتا ہے اس کا مطلب وہ بھی یہ عہد کر رہا ہے اور جو جو عہد بنی اسرائیل سے لیے گئے اور اس کا تذکرہ ہمارے ہاں آ گیا قرآن پاک میں اگر کسی دلیل کے ذریعے سے بتا دیا گیا ہم کو کہ یہ وعدہ صرف انہی سے تھا تم سے نہیں تھا تو بہت اچھی بات لیکن جب تک کسی بنیاد سے ہم کو معلوم نہ ہو کہ یہ وعدہ صرف انہی کے لیے تھا تو جو وعدہ ان سے لیا گیا وہ ہم سے بھی ہے گویا ہم سے بھی یہ وعدہ ہے ثم نہیں تم پھر تم اس سے پھر گئے وہ حکم ادا نہیں کیے اللہ کی عبادت کرنی تھی صرف اس کے ساتھ اوروں کو شامل کیا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا تھا رشتہ داری کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکین کے ساتھ دیکھیے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے نیک سلوک کرو اس میں ساری چیزیں آ گئیں یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے اس کو معاشرے میں اس کا حق دلواؤ اس کے حقوق دلواؤ یتیم کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے اگر کوئی غریب ہے تو اس کے غریب ہونے کے جو حقوق تم پر واجب ہیں وہ ادا کرو وقول الناصف حسنا اور لوگوں کو اچھی بات کہو واقیم الصلابات نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو سمت ول تم پھر بھی تم پھر گئے اللہ کلیلم مگر تم میں سے تھوڑے سے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے یعنی تمہارا کام ہی وعدہ کرنا وعدہ خلافی کرنا وعدہ کرنا وعدہ خلافی کرنا کیسا بدبختی کا ہمارا دور آیا کہ ہر لیڈر کے لیے مشہور ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے حالانکہ یہ ایمان کا جزو لازم ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ شخص جو وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے جو کلمہ پڑھے اور اس کے بعد اس کے حق ادا نہ کرے اس کا مطلب کہ اس نے وعدہ خلافی کی وہ غدار ہو گیا اب وعدہ خلافی کی چند مثالیں اور آگے بھی مثالیں آئیں گی وحید اخذ نامی ساک اکم لا تصفی دما اکم اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا لا تسفی دما ادما نہیں بہاؤ گے تم آپس میں خون ایک دوسرے کا خون نہیں کرو گے لا تسفی نہیں بہاؤ گے دما اپنے خون اپنے خون بہانے کا مطلب اگر اپنے بھائی کا قتل کیا تو اس کا مطلب وہ اپنا خون بہایا اگر کسی کا بھی قتل ہوا تو اس کا مطلب وہ اپنا خون بہایا ولا تخرجو انفسکم اور تم ولا تخرجو اور نہیں نکالو گے تم لا تخرجو نہ نہیں نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو اپنے آپ کو کیسے نکالے کوئی آدمی اگر اپنے بھائی کو شہر بدر کیا ملک بدر کر دیا دیس نکالا دے دیا اس کا مطلب کہ اس نے اس کو نہیں نکالا اپنے آپ کو نکالا من دیارکم تمہارے شہروں سے اور تمہارے گھروں سے دونوں مانا ہو سکتا ہے تم اقرار تم پھر تم نے اقرار کیا تم نے اس بات کو مانا ون تم تشہدون اور تم اس بات کی گواہی دیتے ہو آج بھی مانتے ہو کہ ہم نے ان باتوں کا عہد کیا ہے آج بھی کلمہ پڑھنے والا اس سے کہیں کہ تجھ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ مسلمان مسلمان کو گالی نہیں دے گا مسلمان مسلمان کو ستائے گا نہیں کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا وہ ماننے کے لیے مجبور ہے کہ وعدہ کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام بیان کیے ہیں یہ وعدہ بنے اسرائیل سے لیا گیا اور ہم سے بھی یہی وعدہ ہے اور یہ بڑا پکا انداز ہے یہ نہیں کہا گیا لا تصفیکو مت بہاؤ ولا تخرجو مت نکالو بلکہ اس انداز سے کہا کہ تم نہیں بہاؤ گے اور تم نہیں نکالو گے تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایسے کام نہیں کرو گے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم ثم پھر انتم تم ہو ہا وہی لوگ تقتلون انفسکم قتل کرتے ہو تم اپنے آپ کو وتخرجون اور نکالتے ہو فریقاً ایک جماعت کو منکم تم میں سے منگ دیاری کو ہم ان کے گھروں سے ان کے محلوں سے ان کے شہروں سے نکالتے ہو تظاہرون تم ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو اور زہارا کے معنی غالب آنا بھی تم غالب آتے ہو ایک دوسرے کی مدد کر کے علیہم ان کے خلاف تظاہرون پشت پناہی کرتے ہو ایک دوسرے کے علیہم ان مظلوموں کے خلاف جن کا قتل کرتے ہو جن کو شہروں سے نکالتے ہو کیسے بالاسم والعدوان گناہ کر کے والعدوان اور زیادتی کر کے گناہ کیا ہے اللہ کے حق کی بھی خلاف ورزی کرتے ہو عدوان زیادتی کیا ہے بندوں کے حقوق بھی تلف کرتے ہو اور ان کے ذریعے سے تم اپنی بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکالتے ہو معاملہ کیا تھا یہ مدینہ منورہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا تھا مدینہ منورہ میں یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے اور ان میں خاص طور سے دو بڑے طاقتور ایک بنو قریضہ اور دوسرا بنو بنو قریضہ اور بنو نذیر بنو قریضہ حلیف تھے مشرقین کے قبیلوں میں سے اوس کے اور بنو نذیر حلیف تھے مشرقین کے قبیلوں میں سے خزرج کے تو مشرقین کے قبیلوں میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو یہ دونوں قبیلے چونکہ ایک دوسرے کے حلیف تھے تو ایک اس کے ساتھ مل جاتا تھا ایک اس کے ساتھ مل جاتا تھا پھر جنگ ہوتی تھی پھر یہودی یہودی کا قتل بھی کرتا تھا اور پھر اس دور کے لحاظ سے جو آدمی مجرم تھا اس کو اپنے شہر بدر کرنے کا حکم ہوتا تھا تو پھر ایک دوسرے کو شہر سے بھی نکالتے تھے گھروں سے بھی نکالتے تھے وہ سارا کام ہوتا تھا پھر کیا ہوتا تھا بڑی عجیب بات جب اس طرح جنگ ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو نکالتے تھے گھروں سے اور پھر کوئی قیدی بھی بنتا تھا اس کے بعد جب جنگ کی آگ ٹھنڈی ہوتی تھی تو پھر یاد آتا تھا یہ ہمارے رشتہ دار قیدی ہو گئے ہیں دوسرے قبیلے کے ہاں تو قیدی کا جرمانہ دے کر کے اس کو ادا کیا جاتا تھا جرمانہ دینے کے لیے چندہ کرتے تھے تو اس وقت میں ان کے مولوی زبردست تقریریں کرتے تھے دیکھو بھائی ہمارا ایمانی بھائی گرفتار ہو گیا ہے اس کو چھڑانے کے لیے چندہ دینا ہے بولو کون کتنا حصہ لے گا اس چندے کے اندر بڑی عجیب بات وہیں یا تو کم اسارا اور اگر وہ آتے ہیں وہیں یا تو اور اگر آئیں وہ کم تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر کے یعنی تمہارے بھائیوں کے بارے میں تم کو پتہ چلے وہ قیدی ہو گئے اور قیدی تم نے بنائے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو وہ محرمن محرم علیکم اخراج ہُم وہو اَََ حالانکہ حرام کیا گیا تھا علیکم تم پر اخراج ان کا نکالنا دیکھیے تو چندہ دینا اچھی بات تھی قیدی کو چھڑانے کے لیے لیکن قرآن پاک نے کہا جہاں چندہ دینا اچھی بات ہے قیدی کو چھڑانے کے لیے تو وہاں یہ بھی تو تم اچھی بات تھی کہ تم کسی کو قیدی بننے نہ دیتے اور آپس میں جنگ ہونے نہ دیتے پہلے تم نے جنگ کیوں ہونے دی اور کیوں ایک دوسرے کا قتل کیا اب جب وہ قیدی ہو گیا تو کہتے ہیں چندہ تو اس کو نکالنا ہے اور اس کے لیے تورات کا حکم پیش کرتے تھے کہ دیکھو جب یہودی گرفتار ہو جائے تو سب کو چندہ کر کے اس کو چھڑانا ضروری ہے قرآن پاک نے کہا افا تو مینون بباغ الكتاب او یہودیو افا تو کیا تو مینون بباغ الكتاب ہی کیا تم ایمان رکھتے ہو کچھ کتاب پر و تک فرون نبی اور انکار کرتے ہو کچھ کتاب کا جب قتل کرنے کا نمبر آیا تب تورات بھول گئی اور جب قیدی کو چھڑانے کا نمبر آیا تو تب تمہیں تورات یاد آ گئی افت منون ابغل الکتاب تو کیا تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو و تکفرون فرون اور کچھ کتاب کے ساتھ کفر کرتے ہو فما جزا تو کیا سزا ہوگی میں یف جو کرے گا ذالی کا ایسا کام من کم تم میں سے کیا سزا ہوگی ایسے بدبخت انسان کی اللہ خزی فی الحیات دنیا مگر اللہ مگر یہ سزا ہوگی خزیون رسوائی فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں دیکھیے کبھی کبھی قرآن پاک کہتا ہے حیات دنیا یعنی لام کے بغیر تو پھر ترجمہ کریں گے دنیا کی زندگی اور کبھی کہتا ہے الحیات الدنیا تو پھر ترجمہ ہوگا دنیاوی زندگی یوم القیامت یوردون الا اشد العذاب اور قیامت کے دن یوردون ان کو لوٹایا جائے گا الا اشد العذاب سخت عذاب کی جانب وم اللہ بغافل عما تعملون وم اللہ ماں کے معنی نہیں ایک ماں کے معنی جو آئے تھے لیکن ایک دوسرا معنی یہاں دیکھ لیجئے نہیں وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما ان کاموں سے ماں جو اب اسی لفظ میں یہاں ماں کا معنی جو تعملون جو تم کرتے ہو آپ سوچیں گے کہ کہاں اس کا معنی نہیں کریں اور کہاں معنی جو کریں پڑھتے پڑھتے ایک ذوق بنتا ہے آدمی کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے یہاں معنی نہیں ہے اور یہاں معنی جو ہے دوبارہ اس آیت پر غور کیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ضرور بز ضرور اپنے سے پہلے نافرمانوں کے طریقوں پر چلو گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں گھسا تو تم اس میں گھسو گے بلکہ آپ نے فرمایا یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی ایسا کمینہ تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت ہوں گے اللہ اکبر اس وقت میں امت جہاں کھڑی ہے وہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا بالکل ہمارا یہی حال نہیں ہے کچھ قرآن کو اور کچھ دین کو ہم مان رہے ہیں اور کچھ کا انکار کر رہے ہیں اللہ اکبر جو آدمی اپنی ظاہری شکل اللہ کے حبیب کے مطابق نہیں بناتا ہے اس کا مطلب اس کو اللہ کے حبیب سے دو محبت نہیں ہے اور جب محبت نہیں ہے تو ایمان کہاں گیا مگر بڑی بڑی باتیں ایمان کی کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا زکوٰۃ نہیں دیتا حج نہیں کرتا مگر مسلمانوں کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کچھ کتاب کو مانتا ہے کچھ کا انکار کرتا ہے ہماری وہ بہنیں جو پردہ نہیں کرتی مگر نماز پڑھتی ہیں جس قرآن میں نماز کا حکم ہے اسی قرآن میں پردے کا حکم ہے ایک اس کا مطلب کہ ایک چیز کو مانتے ہیں اور ایک اور کتنی جو نماز بھی نہیں پڑھتی زکوٰۃ بھی نہیں دیتی مگر کوئی ایک کام دین کا کر کے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم واقعتاً ولایت کے اونچے درجے پر ہیں کیا یہ بالکل ہمارا وہی حال نہیں ہوا ان کے لیے سزا تھی کہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہو گے اور آخرت میں سخت عذاب سے دوچار ہوں گے اگر یہ سزا ان کے لیے تھی تو ہمارے لیے کیوں نہ ہو الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ ہائے ہائے یہ وہ طبقہ ہے اشتروا جنہوں نے بیچ ڈالا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ نہیں یہ وہ طبقہ ہے جس نے خریدا دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے میں یہ اشتروا کا لفظ کبھی خریدنے کے معنی میں اور کبھی بیچنے کے معنی میں آتا ہے یہ وہ طبقہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں یہ بھی صحیح اور یہ وہ طبقہ ہے جس نے دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا آخرت کے بدلے میں یہ بھی صحیح لیکن خریدنا زیادہ مناسب کہ دنیا لے لی آخرت چھوڑ دی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں بالکل آخرت کو بھول گئے فلا یو خف وفوان تو جو دنیا کو بیچ ڈالے آخرت کے بدلے میں نہیں اتنی جگہ نہیں ہے یہاں فلاح و العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے العذاب عذاب ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ولقد وسل کتاب الكتاب وقفینا من بعده بالرسل یہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے اور بنی اسرائیل نے اس کی کس طرح دھجیاں اٹھائیں وہ ہم نے دیکھا اور اسی طرح ہم سے بھی اسی یہ وعدہ لیا اور ہم نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے ولقدہ موسل کتاب اور ایک بات سنو اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی یہ اس اشکال کا جواب ہے کہ ہو سکتا ہے وعدہ یاد نہ رہا ہو کا کتاب موجود ہے کتاب میں وعدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وقفینہ اور لگاتار بھیجے ہم نے قفائی وقفی کے معنی لگاتار بھیجنا اور لگاتار بھیجے ہم نے <clears throat> وقف اور لگاتار بھیجے ہم نے ممباد ہی ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بر رسول بہت سارے رسول کتنے رسول آئے میں کل بھی عرض کر چکا ایک روایت کے مطابق چار ہزار انبیاء کرام آئے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے مجھے اور آپ کو اشکال ہوگا کہ ہم سے بھی یہ وعدے لیے گئے لیکن ہمیں تو یاد دلانے کے لیے کوئی ایک نبی بھی نہیں آئے گا مگر یہ پوری امت تو کار نبوت کر رہی ہے ہر علاقے کے اندر ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء کرام پیدا کرتا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک جو لوگوں کو یہ وعدے یاد دلائیں گے قیامت کے دن یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلانے کے لیے چار ہزار انبیاء آئے ہمیں تو کوئی یاد دلانے والا نہیں آیا اور فرمایا سنو اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پچھلے وعدے بھی یاد دلائے اور مزید ان کو ایک اور کتاب ملی وہ آتعینہ عی مریم البینات وہ آتئینہ اور ہم نے دیا آتا یوتی کے معنی دینا آتئینہ ہم نے دی عی صب مریم مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام امبیائی کرام کے جتنے نام ہیں وہ ان کے کام کے اعتبار سے ہیں عیسیٰ کے معنی بابرکت اور عیسیٰ کے معنی سردار اور مریم کے معنی بہت عبادت کرنے والی تو بخاری شریف میں ہے بہت عبادت کرنے والی حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو ہم نے دیے البینات صاف صاف معجزے ان معجزات میں انجیل بھی تھی وہ بھی عطا فرمائی دوسرے معجزے عطا فرمائے جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ وعدے یاد دلائے مگر ہائے بنی اسرائیل پھر بھول گئے نہیں مانا وَأَيَّدْنَا هُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَا اور ہم نے مدد کی ان کی بھی روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دیکھیے روح کے بہت معنی ہیں قرآن پاک میں ایک روح کے معنی جان بھی اور ایک روح کا معنی قرآن پاک بھی آئے گا اور ایک روح کے معنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اور روح القدس پاکیزہ روح مقدس روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ہر وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے خاص طور سے ان کی حفاظت کرتے تھے تائید کرتے تھے اف کلا اب سنو چار ہزار امبیا آئے تمہارا حال کیا ہوا افا تو کیا کلما جب جب بھی جا آئے کم تمہارے پاس رسول کوئی رسول جب جب بھی آیا کوئی رسول بیما وہ چیز لے کر لا تہوا انفسکم جن کو پسند نہیں کرتے تھے تمہارے نفس جب جب بھی کوئی لے کر کے وہ بات آیا جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا اس تک بر تم تو تم اکڑ گئے تم نے نہیں نبی کی بات کو مانا ہر دور کے اندر تم نے یہی کام کیا اللہ اکبر فری کذبتم کر تو ایک بڑی جماعت کو کذب تم تم نے جھوٹا کہہ دیا وہ فری قانون اور ایک بڑی جماعت کو بڑے گروہ کو تم قتل کرتے رہے یہ یہودیوں نے کیا میں نے کہا بخاری کی روایت کہ یہ امت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی اس نے بھی یہی کام کیا ہر دور کے اندر اللہ نے علماء کرام پیدا کیے مگر اس وقت کے مسلمان حکمران جو اللہ کو بھول گئے ہیں ہر دور کے اندر یہی ہوا فریقن تختلون و فریقن کذبتم تم سب کے ساتھ اس طرح ہوا ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح جیل میں قبض ہوئی اور کتنوں کو تو قتل کر دیا وہ کال و قلوب غلف وقال و قلوب غلف اور ہر دور میں جب انبیاء کرام تشریف لائے اور ان کے سامنے دین پیش کیا ہے یہودیوں تم نے کیا کام کیا وقال اور انہوں نے کہا قلوب ہمارے دل غلف غلف ہیں اکثر کہتے ہیں کہ غلف یہ اغلف کی جمع ہے اغلف غلفہ غلف اس کے معنی بند چیز ہمارے دل بند ہیں بند کا مطلب بھرے ہوئے ہیں ہدایت سے اب تمہاری بات سمجھانے سے ہمارے دل میں کچھ نہیں اثر ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آج مسلمان کو سمجھاتے ہیں آؤ بھائی نماز کے لیے وہ کہتا ہے جو جو کسی اور کو تبلیغ کرو جا کر میں پہلے سے سمجھا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے آئے بڑے تم مجھے بتانے کے لیے بالکل وہی طریقہ امت بس پہنچنے والی ہے وہاں وقال و قلوبنا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن بند ہیں اور اس کا دوسرا معنی کہ غلاف کی جمع ہو تو پھر مانا ہمارے دل ہدایت کے تھیلے ہیں ان میں ہدایت بھری ہوئی ہے اب تمہاری بات اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے اور یہ ہر دور کے یہودی کہتے تھے یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو بھی یہودیوں نے یہی کہا کہ جائیے جائیے کسی اور کو سمجھائیے ہمیں آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دل تو ہدایت کے تھیلے ہیں بل نہیں ہیں ہدایت کے تھیلے معاملہ کچھ اور ہے لعنہم اللہ اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے تو اللہ نے لانت کی پھر ان کا قصور کیا ہے فرمایا یہ تو پوچھو نا کیوں لانت ہوئی بے کفرہم ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کی کفر کی وجہ سے یہ اللہ کی لانت کے مستحق ہو گئے اور جب اللہ نے لانت کی لانت کا مطلب رحمت سے دور کرنا جب رحمت سے دور کیا اب ان کو ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا فقلیلم یمینون تو بہت کم ہی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں زیادہ کوئی ایمان نصیب نہیں ہوا ہر دور کے اندر انبیاء آ کر سمجھاتے رہے یہی ہوا اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بالکل یہی ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے فرمایا جب تک قرآن نہیں آیا تھا ہر دور کے یہودی قرآن کا تذکرہ کرتے تھے کہ دیکھیے ایک آخری کتاب ہے اس میں آخری احکام آنے والے ہیں جب وہ کتاب آئے گی ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم مقابلہ کریں گے بلکہ کہتے تھے امام الانبیاء آخری پیمبر آنے والے ہیں جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر تم سے پرانے بدلے لے لیں گے اور اس سے آگے بڑھ کر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں کرتے تھے اے پروردگار تو آخری پیمبر کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما اور یہاں ایک بحث بھی ہے اسی وجہ سے کہ کیا کسی کے صدقے میں دعا قبول فرما یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیے اس کے الگ الگ مفہوم ہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اس سے دعا کر رہا ہوں اور یہ نیک بندہ اللہ سے دعا کر دے گا تو یہ تو خالصتاً شرک والا عقیدہ ہے جس کے مکہ کے لوگ جس کے حامل تھے اور ان کا یہی عقیدہ تھا لیکن یہ نیت کر کے کہ اس نیک بندے کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں اس کی نیکیوں کے صدقے میں ہمارا کام کر دے اس پر کسی کا اشکال نہیں اور خود ابن تیمیہ جو اس مسئلے میں تھوڑے سخت مزاج تھے ان کی کتاب مستقل القاعدۃ الجلیلہ فلم فی مسلۃ التوسلی والوسیلہ الفتا القبرہ میں وہ چھپ گئی ہے ساتھ میں اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے ولم ولم اور جب جا آئی ہم ان کے پاس ہن دیکھیے تنوین تعظیم کی ایک عظیم الشان کتاب من ان دلہ من سے ان دلہ اللہ کے پاس سے عندہ کے معنی کل بھی آیا تھا پاس مصدق ایسی کتاب آئی جو سچ مانتی ہے لما ان کتابوں کو معاہم جو ان کے پاس ہے جو ان کے پاس تورات تھی زبور تھی انجیل تھی قرآن کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ کی کتابیں ہیں وکانو من قبل یستفتحون وکانو اور وہ من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے کانو یستفتحون دو معنی فتح طلب کرتے تھے اور دوسرے معنی اس کے وسیلے سے فتح کی دعائیں کرتے تھے الدین ان لوگوں کے خلاف کا جنہوں نے کفر کیا یعنی جب یہودیوں کی کافروں سے مشرقوں سے لڑائی ہوتی تھی تو ان کو یہ دھمکی دیتے تھے کہ آخری پیمبر کو آنے دو ان کے ساتھ مل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے یا وہ دعا کرتے تھے فلم جا تو جب آیا ہم ان کے پاس ما وہ چیز جا آئی ہم ان کے پاس ما وہ چیز آرافو جس کو انہوں نے پہچان لیا پورا پہچانا اور میں نے ماں معنی کیا وہ چیز مراد کیا ہے کتاب بھی ہو سکتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پورا دین جب وہ دین آیا جس کو انہوں نے پہچانا بہ تو انہوں نے انکار کر دیا اس دین کا اللہ اکبر اور صرف کیوں انکار کیا کہا اس لیے کہ یہ آخری پیمبر ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے بنو اسماعیل میں کیوں آئے ہمارے چچیرے بھائیوں میں کیوں آئے یہ کتاب ہمارے خاندان میں کسی پر کیوں نہیں اتری فلانت اللہ الکافرین تو لانت ہو اللہ کی علی الکافرین ایسے کافروں پر کہ جو پہلے منتظر تھے کتاب کی لیکن جب کتاب آئی تو اس کا انکار کر گئے بی سمجھتا رہو بھی انفساؤ بیسا کتنی بری ہے ماں وہ چیز اشترو بیچ ڈالا انہوں نے بھی جس کی وجہ سے انفسہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہم تو ایک ہی کام کریں گے اور کس کے بدلے میں بیچا این فورو کہ وہ انکار کریں بما اس چیز کا انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا اللہ نے کتاب اتاری مگر انہوں نے تو ایک ہی رٹ لگائی ہوئی اپنے آپ کو بیچا ہوا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں اور کیوں انکار کرنا ہے بغین اس ضد کی وجہ سے ایون اللہ کہ اللہ اتارتا ہے من فضل ہی اپنے فضل سے من شاہ جس پر چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے اللہ جس پر چاہتا ہے اسی پر نازل کر دیتا ہے ہمارے خاندان پر کیوں نہیں نازل کی ہمارا نام کیوں نہیں بڑا ہوا بغین اس ضد کی وجہ سے ایون کہ اتارتا ہے اللہ من ان کے من کہ من فضل ہی اپنے فضل سے علام شاہ جس پر چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے او دیکھیے آ گیا وہ با او اس کے معنی مستحق ہونا مستحق ہو گئے وہ بھی غضب ان اعلیٰ غضب غضب کے اوپر غضب یہ دو دو غضب کیسے ہوئے دو دو قہر کے مستحق ہوئے ایک پہلے سے نافرمان تورات کے احکام توڑے انجیل اور زبور کے احکام چھوڑے اور اس کے بعد جب آخری پیمبر آئے تو آخری کتاب کا انکار آخری پیمبر کا انکار تو ڈبل ڈبل غضب کے مستحق ہوئے ولیل کافرین عذاب مہین اور یہ تو دنیا میں ہے ابھی ان کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے ولیل کافرین اور کافروں کے لیے عذاب ایسا عذاب ہے مہین جو ذلیل کرنے والا ہے کیوں اس لیے کہ کفر کی وجہ یہی تھی کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہم اس کے آگے جھک نہیں سکتے فرمایا تم کو چھوٹا کیا جائے گا وہی لَهُمْ آمِنُوا ویزا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ایسے لوگوں سے آمینو ایمان لاؤ بما انزل اللہ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی قالو نؤمن بما انزل علینا قالو تو وہ کہتے ہیں بما نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں بما انزل علینا جو ہم پر اتاری گئی ہے مطلب جب ان کو کہتے ہیں مان جو اللہ کے حبیب کو مان جو اللہ کی کتاب کو کہتے نہیں جو ہماری کتابیں ہم ان کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اگرچہ یہ نبی ہیں مگر ہم ان کو نہیں مانیں گے وہ یکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں بما اس اس چیز کا جو کے علاوہ ہے جب ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئیں ان کو تو مانا اور جو ان پر نازل نہیں ہوئی ان کو نہیں مانا تو ان کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ اس ان کتابوں کے بھی منکر ہو گئے کیوں ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن پر بھی ایمان لانا جب قرآن پر ایمان نہیں لائے تو گویا انہوں نے اس کتاب پر بھی ایمان نہیں اس کا بھی حق ادا نہیں کیا اللہ اکبر کیوں وہ الحق اور وہی تو برحق ہے جو دوسری کتاب قرآن آئے اللہ کے حبیب تشریف لائے یہی تو برحق ہے جب اس حق کو نہیں مانا تو گویا اپنی کتاب کو بھی نہیں مانا مصدقل اس لیے اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے لما اس ان کتابوں کی معاہم جو ان کے ساتھ ہیں تو جب مصدق کو نہیں مصدق کو نہیں مانا تو مصدق کو بھی نہیں مانا یعنی جو ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جب اس کا انکار کرنے والے ہیں تو جن کی وہ تصدیق کر رہی تھی تورات اور انجیل کی تو گویا وہ اس کے بھی منکر ہیں تو میں نے کہا ان ساری آیتوں کو ہم تین اعتبار سے دیکھیں گے خود یہودیوں کی کمزوریاں کیا ہیں ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے اور پھر یہ بات کہ ہمارے اندر کون کون سی کمزوریاں ان میں سے آئی ہیں تو کیا ہمارا حال بھی آج یہی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا دین کی بات کہے کہ جس سے ہمیں لگاؤ ہے تو اس کی بات دل میں اترتی ہے لیکن اگر ویسا آدمی نہ ہو اور بات حق کہے تو تب بھی وہ الحق کو حالانکہ وہی برحق ہے مصدقن حالانکہ وہ تصدیق کرنے والی ہے لما اس چیز کی معہم جو ان کے ساتھ ہے کہنے لگے کہ ہم اصل میں تورات اور انجیل اور زبور کو مانتے ہیں مگر انجیل کو تو نہیں خیر یہودی تورات اور زبور کو ہم اس نئی کتاب کو نہیں مانیں گے تو قرآن پاک نے اس کا پہلا جواب دے دیا کہ جب قرآن کو نہیں مانا تو گویا تم تورات کے بھی منکر ہو جب حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہو لیکن مزید سنو تم کہتے ہو کہ ہم پرانے انبیاء کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں اچھا بہت اچھا مانتے ہیں اس کے اوپر اعتراض قل آپ کہہ دیجئے فلیمہ تخت تو کیوں قتل کرتے ہو تم الانبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو تو چونکہ پچھلی بات ہے اس لیے ترجمہ کریں گے فلیمہ تو کیوں تقتلون قتل کرتے تھے تم انبیاء اللہ ہی اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے اگر تم پچھلے انبیاء کو اور تورات کو مانتے تھے تو کیا تورات میں لکھا تھا حضرت ذکریہ کو قتل کرنا کہ تورات میں لکھا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنا یہودی تاریخ کے اعتبار سے حضرت ذکریہ کا قتل کا بیان نہیں ہے ہماری تاریخ کے اعتبار سے حضرت ذکریہ بھی قتل کیے لیکن حضرت یحییٰ انہوں نے قتل کیے تو ان کو یہ اس کا تو ان کو بھی اقرار ہے اس کے باوجود کہ یہودی ان کو نبی مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کا بھی یہودیوں کا اعتراف ہے ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو جواب دو کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے اس کا مطلب کہ ان کتابوں پر بھی تمہارا ایمان نہیں تھا یہ اسی طرح جس طرح بے نمازی آدمی کہے میں پکا مسلمان ہوں کہا سبحان اللہ تو نماز کیوں چھوڑتا ہے پھر اگر تو مسلمان ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے تو کیسا مسلمان ہے وَلَقَدْ جا موسا اور یقیناً جا آئے تھے کم تمہارے پاس موسا موسا علیہ السلام بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر کہا چلو یہ تو نبیوں کو قتل بعد میں کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور کو لے لو جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کیسے کیسے معجزے پیش کیے تمہارے سامنے مگر پھر بچھڑے کی پوجا کس نے کی تو مت دخل تم پھر بھی تم نے بنایا الجلا بچھڑے کو ممبادی ہی ان کے طور پر جانے کے بعد یہ نہیں کہہ دینا ان کے مرنے کے بعد ان کے جانے کے بعد طور پر وہ طور پر گئے تم نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا کر دی وان تم ظالمون اور تم تھے ہی ظالم یہ دوسرا جواب نبیوں کو کیوں قتل کیا بچڑے کی پوجا کیوں کی اگر تم ایمان والے ہو اس کا مطلب کہ تم پہلے سے ہی ایمان پر قائم نہیں ہو وہ تو ان کے بڑے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی لیکن جو بڑوں نے کام کیا تو چھوٹوں کا حال بھی تو وہی ہے کہ وہ ان سے پیچھے ہیں جو پہلو پر نعمتیں ہوئیں وہ بعد والوں پر بھی گویا ہیں کیونکہ وہ فخر کرتے تھے کہ یہ یہ ہم پر اللہ کے انعام ہوئے اور جو پہلو نے جرم کیے ہیں تو ان کا الزام بعد والوں پر بھی آئے گا یہ اسی طرح ہوا جس طرح ہم کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بدر میں ہم پر فرشتے اترے تھے تو ہم سے کہا جائے کہ ہاں وہ بھی تو تمہارے ساتھی تھے جو جبل رومات سے نیچے اترے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا ہے وہیدا خز نہ میسا کا کم رفا نفو کاکو کم اور سنو تو رات کو تم کہتے ہو ہم نے مانا کیا مانا جب تور پہاڑ تمہارے سروں پر رکھا گیا کہ گرے گا بھی تب تم نے کہا کہ ہم نے مانا کیا مانتے ہو تم تو رات کو تو رات کو بھی تم نے نہیں مانا وحیدہ خزنہ اور یاد کرو جب ہم نے لیا میسا کا کم تم سے پکا وعدہ مگر کب وہ رفانہ اور ہم نے بلند کیا فوق کم تمہارے اوپر اتورا تور پہاڑ کو اور ہم نے کہا خزو پکڑو لو ما جو آتینا ہم نے دیا کم تم کو ان طاقت کے ساتھ لو طاقت کے ساتھ مطلب بھاری نہیں پختہ ارادے سے لو کہ یہ تورات ہم لے رہے ہیں اس پختہ عہد کے ساتھ کہ ہم اس پر عمل کریں گے وسمعو اور غور سے سنو قالو سمیانہ اس وقت میں جو یہودی تھے انہوں نے کہا سمیانہ ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی سنا اور نافرمانی کی یہ دو دو کام کیسے کیے بعض حضرات نے کہا کہ زبان سے کہتے تھے سنا اور دل سے کہتے تھے نہیں مانیں گے اور بعض نے کہا کہ اس وقت میں کہا تھا مانا پکا مانا مگر اس وقت بھی نیت خراب تھی اور بعد میں مان کر نہیں دکھایا اور بچھڑے کی جو پوجا کی اور پجاریوں کو پھر قتل کیا گیا لیکن اس کے باوجود تمہارے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت تو پلا دی گئی تھی بچھڑے کو جلا دیا گیا راکھ بن گئی اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا مگر اس کے باوجود بھی تم کہتے تھے یار کوئی چکر تو ضرور تھا بیں بیں کیوں کرتا تھا وہ ٹھیک ہے خدا نہیں تھا مگر اس میں سے آواز کیوں آتی تھی تو یہ سب باتیں تمہارے تاریخ کا حصہ تو کیسے تم تورات کو ماننے والے تھے وہ شریبو اور پلائی گئی ان کو فی قلوبہم ہم ان کے دلوں میں العجلا بچھڑا پلایا گیا یعنی پلائی گئی بچھڑے کی محبت اس کی محبت تو ایسی تھی جیسے کسی نے پی لی ہو بھی کفری ہم ان کے کفر کرنے کی وجہ سے مطلب اتنا بڑا جرم کیا اللہ کے ماننے والے بچڑے کو پوجنے لگ گئے یہ کیوں پوجنے لگے اس لیے کہ اس سے پہلے کچھ کفر کر چکے تھے پھر یہ اس سے بڑا کفر کرنے لگے اور جب یہ بچھڑے کی پوجا کی اس کی اور سزا ملی کہ اس کی محبت تو دلوں کے اندر ہی اتر گئی قل بھی سما یا مرکم بھی ایمان حکم کہتے تھے ہم اپنی کتابوں پر کو مانتے قل کہہ دیجئے فرما بی بیسا کتنا برا ہے ماں وہ یا مرو حکم دیتا ہے کم تم کو بھی جن چیزوں کے بارے میں ایمان کم تمہارا ایمان کیا ہے بڑا برا حکم دے رہا ہے تم کو ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو قل ان الدار عند من دون الناس ایک اور بات یہودی کہتے تھے کچھ بھی ہیں ہم لیکن نبیوں کی ولیوں کی بزرگوں کی اولاد ہیں جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے ابھی ہم نے کل پڑھا کہتے تھے کہ ہم تو جہنم کبھی جا ہی نہیں سکتے کتنے بڑے بڑے جرم بھی کریں گے تب بھی تین دن سے زیادہ نہیں رہیں گے فرمایا سبحان اللہ تو تم چلتے پھرتے جنتی ہوگا بالکل چلتے پھرتے جنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عجیب امتحان لیا فرمایا اگر تم جنتی ہو تو یہ بتاؤ کہ دنیا اچھی کہ جنت ظاہر ہے وہ جواب دیں گے جنت اچھی تو کہا پھر کمی نہیں دنیا میں کیا کر رہے ہو جو جنت میں مگر جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے کہ پہلے مریں تو کہا تم تمنا کرو موت کی کہ خدایا موت دے دے تاکہ جلدی جلدی جنت میں چلے جائیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے کہا گیا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک کوئی یہودی نہیں کہہ سکا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں موت کی تمنا کرنے کے لیے کی نہیں قل آپ فرما دیجئے انکانت اگر ہے ان کے معنی اگر کل بتایا تھا ان کانت یا تھی کان کے معنی ہونا یا تھی تھا ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے ادار الآخرت آخرت والا گھر تمہارے لیے ہے عند اللہ اللہ کے پاس خالص من دون الناس لوگوں کے سوا فتح الموت اگر لوگوں کے سوا اللہ کے پاس آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے فتح منو تو کرو تمنا تم الموت موت کی کہ خدایا موت دے دیں تاکہ جلدی جلدی جنت میں جائیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرمایا یہ حضور کے دور کے یہودیوں سے مطالبہ تھا آج کوئی یہودی کہے اس سے نہیں مطالبہ ہے انہوں نے جب ایک مرتبہ ان سے کہا اور انہوں نے تمنا نہیں کی بات پوری ہو گئی ہر روز تھوڑا مناظرہ ہوتا ہے ہر ایک مرتبہ ہار گیا بندہ ہو گئی بات ختم لیکن یہ عجیب تاریخ کی حقیقت ہے کہ آج تک کسی یہودی نے موت کی تمنا نہیں کی و لََ اللہ نے پیشن گوئی کی ہے کیسے کریں گے وہ لن اور ہر گز نہیں دیکھیے لن کا معنی لکھ لیجئے ہر جگہ آئے گا اس کے معنی ہوگا ہر گز نہیں وہ لن اور ہر گز نہیں یہ تمنا وہ تمنا کریں گے ہو اس کی موت کی ابادن کبھی بھی بیما ان کرتوتوں کی وجہ سے ما جو قدمت آگے بھیجے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیوں یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں اور جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے ورنہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ ان کو خود معلوم ہے اس لیے سوچتے ہیں کہ جتنے دن جی لیں اتنے اچھے ہیں مرتے ہی جائیں گے جہنم میں اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ فرمایا یہ موت کی تمنا کریں گے وَلَتَجِدَنَّ اور آپ ضرور بے ضرور پائیں گے ہم ان یہودیوں کو احرس زیادہ لالچ کرنے والا احرس زیادہ لالچ کرنے والا اس میں تفضیل اناس تمام لوگوں سے کس کی لالچ کرنے والا اعلیٰ حیات جینے کی زیادہ زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے یہودی کس سے زیادہ ومن الدین ددین تمام لوگوں سے زیادہ حد تو یہ ہے کہ مشرقوں سے بھی زیادہ ومن اور ان لوگوں سے بھی زیادہ الدین جنہوں نے اشرق شرک کیا ان سے بھی زیادہ یہودی جینا چاہتا ہے ان سے زیادہ کیوں مقابلہ کیا اس لیے کہ دو طبقے ہیں دنیا میں ایک وہ طبقہ ہے جو کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتا ہے اور دوسرا وہ طبقہ تھا مشرقوں کا جو سرے سے آخرت کو نہیں مانتا تھا جو سرے سے آخرت کو نہ مانتا ہو تو ٹھیک ہے اس کی تو تمنا ہے کہ جتنا جی لوں جی لوں بابر عیش دنیا کوش کے عالم دیگر نیست دوبارہ تو آنا ہی نہیں ہے جتنے جی مزے مارنے مار لو لیکن جس کا یہ ایمان ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے اس کو تو آخرت میں جنت میں جانے کی تمنا ہونی چاہیے یہودیوں کا حال یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کو مانتے ان سے بھی زیادہ جینے کے لالچی اور حد یہ ہے کہ جو نہیں مانتے ان سے بھی زیادہ یود احدہم تمنا کرتا ہے احدہم ان میں سے ہر کوئی لو یو امر و الفسنا آ گیا وہ لو میں نے کہا تھا دیکھیے لو کے معنی اگر تقریباً نائنٹی پرسینٹ لو نہیں اسی فیصد لو کے معنی ہوں گے اگر اور تقریباً پندرہ فیصد لو کے معنی ہوں گے کاش کے اور ایک معنی لو کا ہوگا کرنا آنا جانا مصدر کا معنی لو یو امرو یودو پسند کرتا ہے احدہم ان میں سے ہر کوئی یو امرو لمبی عمر دیا جانا پسند کرتا ہے لمبی عمر کے ملنے کو پسند کرتا ہے کتنی الفسنا ایک ہزار سال ہر یہودی چاہتا ہے کہ مجھے ایک ہزار سال عمر مل جائے لو کہ تمنا کرتا ہے کہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ان میں سے ہر کوئی لو کہ یعمر عمر دی جائے اس کو الفاصنت ایک ہزار سال وما ہوا بم اور نہیں ہے وہ لمبی عمر بم ہی اس کو بچانے والی من العذاب عذاب سے اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والا ایو عمر اس بات سے کہ اس کو لمبی عمر دی جائے لمبی عمر ملنے سے کیا یہ ہو عذاب سے بچ جائے گا نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو وہ کثر حسن ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور بہت بدبخت ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے گناہ بڑھتے چلے جائیں تو نیکیاں زیادہ ہوں تو فائدہ ہے لیکن اس گناہ کے ساتھ عمر لمبی ہو جائے تو جہنم سے کیسے بچیں گے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ بصیر ان دیکھنے والا ہے بیما ان تمام کاموں کو یا ملون جن کو یہودی کرتے ہیں ایک اور بہت عجیب بات اور امت بھی اس کا شکار کیا کہ یہودی قرآن کو نہیں مانتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے پوچھا کیا وجہ ہے کیا تمہیں شک ہے اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہنے لگے شک نہیں ہے لیکن یہ بتاؤ کہ وہی کیسے آتی ہے ان کے اوپر کون وہی لے کر آتا ہے جواب ملا کہ وہی لے کر کون آتا ہے کہا جبرائیل وہی لاتے ہیں اور کون لاتا ہے کہا ہاں، اچھا اچھا اچھا ہم اسی لیے تو ان کو مانتے نہیں کہ ان کے پاس جبرائیل کیوں آتے ہیں اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو پھر ہم مان لیتے اسرائیل وہی لے کر آ جاتا ہے موت کا پیغام لے کے آ جاتا ہے ان کے پاس میکائیل لے کر آ جاتے تب ہم مان لیتے کہا کیوں کہ آج تک یہودیوں پر جتنے عذاب آئے ہیں سب جبرائیل لے کر آئے اور میکائل چونکہ بارش برسانے کا فرشتہ ہے تو جب بھی بہاریں آئیں بہت اچھا موسم آیا تو میکائل لے کر آئے اگر میکائل لے کر وہی آتے تو ہم مان جاتے جبرائیل لے کر آئے ہیں اس لیے نہیں مان رہے ہیں جی ہاں وہی مزاج کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے اس لیے نہیں مانیں گے اگر فلاں آدمی یہ کہہ دے تو پھر میں مان جاؤں گا سبحان اللہ یہ بات کس نے کہی تھی بہت یہودیوں نے کہی کم سے عبداللہ ابن سوریہ نام کا ان کا ایک عالم تھا اس کی بات تو ہماری تفسیروں میں تفصیل سے آتی ہے کہ اس نے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس وہی لے کر کون آتا ہے اس کو معلوم تھا ایک ہی جواب ہوگا کہ جبرائیل لے کر آتے اس کو معلوم ہے وہی لانے والے فرشتے کون ہیں جبرائیل اس نے کہا اب نہیں پھر نہیں ہم مان سکتے کیوں کہا کہ اس لیے جتنے عذاب آئے ہیں وہ جبرائیل لے کر آئے عذاب جبرائیل لاتے ہیں عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ تو پھر صرف بیچ میں ایک ایلچی ہے اس کی کیا حیثیت کہ وہ خود لائے وہی اور خود کسی کے اوپر شادابی لائے کل آپ فرما دیجئے من کانا من جو کوئی کانا ہے ادو ون دشمن لی جبریلا جبریلا علیہ السلام کا فعین قلب کا اس کو سن لینا چاہیے جبرائیل نے کیا کام کیا فعین نہ ہو تو بے شک جبرائیل علیہ السلام نے نزلہ اتارا ہو اس کو کس کو قرآن کو علا قلبی کا آپ کے دل کے اوپر لیکن اپنی طرف سے لائے بزن اللہ اللہ کے حکم سے اذن کے معنی حکم بھی اور اذن کے معنی اجازت بھی لیکن قرآن میں اکثر اس کا معنی ہوتا ہے حکم بھی عزن اللہ اللہ کے حکم سے کس کو لے کر آئے مصدقن اس چیز کو جو سچ مانتی ہے لما ان کتابوں کو بین یدئی ہی جو اس کے آگے ہیں جو قرآن سے پہلے کتابیں ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ کتابیں بھی سچی ہیں لیکن لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر دی تھی اس لیے خالص توحید کا پیغام لے کر اللہ کی کتاب آ گئی وہ ہدن اور اس کتاب کو نازل کیا جبرائیل علیہ السلام نے جو سراپا ہدایت ہے ہدن مصدر ہے جس کا منع سراسر ہدایت وہ بشرا اور خوشخبری دینے والی ہے للمؤمنین ایمان والوں کو اور جو کوئی کہے کہ میں جبرائیل کا دشمن ہوں اس کو سننا چاہیے من کان عدو و من جو کوئی عدو ون دشمن ہے للہ اللہ کے لیے من کان کان من جو بھی کوئی کان ہو عدو ون دشمن للہ اللہ کے لیے اللہ کا نام پہلے آ گیا وہ تو کہتے تھے جبرائیل کے دشمن ہے فرمایا جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن من کا نادو جو کوئی دشمن ہے للہ اللہ کا وہ ملائکاتی ہی اور اس کے فرشتوں کا جو ایک فرشتے کا دشمن گویا وہ سارے فرشتوں کا دشمن و رسول ہی اور جو دشمن ہے اس کے رسولوں کا جو جبرائیل کا دشمن وہ اس کے رسولوں کا دشمن جو ایک رسول کا دشمن وہ سارے رسولوں کا دشمن و جبریلا اور فرشتوں میں خاص طور سے جو دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا وہ میکا اور میکا علیہ السلام کا می و می کا دونوں نام ہیں ان کے اور دونوں کے معنی جبرائیل اور می کائل دونوں کے معنی بنتے ہیں اللہ کا بندہ جبر کے معنی بھی بندہ اور می کے معنی بھی بندہ اور ایل کے معنی اللہ اللہ کے بندے حضرت جبرائیل اللہ کے بندے حضرت میکائل کا جو دشمن ہے یہ بھی فرشتے ہیں لیکن خاص طور سے ان کا نام الگ سے لیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم میکائل کے دوست ہیں فرمایا نہیں تم جبرائیل کے دشمن ہو تو میکائل کے بھی دشمن ہو تو پھر اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے للکافرین کافروں کا تم کہتے ہو اگر جبرائیل آئے تو ہم نہیں مانیں گے میکائل آئے تو پھر مانیں گے جو ایک فرشتے کا دشمن وہ سب کا دشمن اور جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن وہ رسولوں کا دشمن اور پھر ایسے دشمن کا اللہ بھی دشمن ولا قدل یا بینات اور یقیناً ولاقد کل میں نے بتایا تھا قد کے معنی یقیناً اور لا کے معنی بھی بتایا تھا یقیناً تو جب دونوں اکٹھے ہو جائیں لا کے معنی بھی پکی بات ہے قد کے معنی بھی پکی بات ہے اردو والے کبھی ترجمہ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے یہ بالکل سچ بات ہے تو اچھی تاکید ہوگی جو ترجمہ آپ مناسب سمجھے ولاقد اور یقیناً انزلنا ہم نے اتارا الہ کا آپ کی جانب آیات بینات ایسی آیتیں بینات جو بالکل واضح ہیں اور جو اللہ کے حکموں کو واضح کرنے والی ہیں یعنی قرآن پاک میں جو کچھ اترا ہے صاف صاف اترا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں اتری جس کا انکار کیا جا سکے اور اس میں وہی احکام اترے ہیں کہ ہر سلیم و تبا انسان خود چاہے گا کہ اس پر عمل کرے انکار کون کرتا ہے وما ما فرو اور نہیں انکار کرتا ہے بھی ان آیتوں کا الفاظ الفاسقون مگر وہ شخص جو فرما برداری سے نکلنے والا ہے جمع کا ترجمہ کریں وما یکفرو اور نہیں کفر کرتے ہیں بہا ان آیتوں کا الفا الفاسقون مگر وہ لوگ جو فرما برداری سے نکلنے والے نافرمان لوگ ہیں اخلاق سے بھی گرے ہوئے کردار سے بھی گرے ہوئے ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں یہی قرآن کا انکار کرتا ہے جو سلیم طبیعت کا صحیح فطرت کا انسان ہے یہ ناممکن ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ نہ لے دیکھ لیے عرب کے لوگ بھی صرف قرآن کے دشمن تب تک تھے جب تک وہ قرآن کے قریب نہیں لگے تھے جب قرآن کے قریب لگے اور ایک مرتبہ انہوں نے اچھی طرح قرآن پاک کو پڑھا اس کے بعد قرآن سے چپک گئے وہ کل بھی ذکر آیا ابو جہل قرآن کا دشمن رہا لیکن اس کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قرآن پاک پڑھا کیسے جڑے قرآن پاک کے ساتھ کہ صحابہ فرماتے ہیں اتنا کوئی نہیں روتا تھا جتنا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے روتے تھے اس کا انکار کون کرتا ہے کا فاسق کرتا ہے جو اخلاق اور کردار سے گرا ہوا ہے اباک اللہ احد وحدن نب فریق منہم تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے اوا اور کیا کلما جب جب بھی جا آہدو انہوں نے عہد کیا آہدن کوئی بھی عہد نہ پھینک دیا ہو اس عہد کو فریقن ایک گروہ نے منہم ان میں سے بل اکثر لا یؤمنون بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے ہیں کیا یہ حقیقت نہیں جب بھی عہد کرتے ہیں عہد کو توڑ ڈالتے ہیں وہ ایک بھاری طبقہ ان میں سے عہد کا انکار کر دیتا ہے فریق منہم ایک جماعت ان میں سے نبادا نبادا یمبزو لفظی یم پھینکنا پھینک دیتا اس عہد کو جیسا کہ کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا بل اکثر ہم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان لاتے ہی نہیں پہلے سے منکر ولما جا رسول من عند اللہ ولما اور جب جا آ آئے ہم ان کے پاس رسول ایک زبردست رسول ترمین تعظیم من عند اللہ اللہ کی طرف سے اور جس طرح کتاب پرانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اسی طرح یہ آخری پیمبر بھی پرانی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں مصدقن ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں لما ان چیزوں کی معاہم جو ان کے ساتھ ہے اب جب آئے رسول اور ان رسولوں کے بارے میں بھی انہوں نے عہد کیا تھا کہ جب آخری پیمبر آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے لیکن جب آئے تو انہوں نے کیا کیا نبذ فریقن پھینک دیا ایک جماعت نے ایک گروہ نے من الدینہ ان لوگوں میں سے او تو جن کو دی گئی تھی الکتاب کتاب انہوں نے پھینک ڈالا کس کو پھینکا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو پھینک دیا ورا ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے کس کتاب کو بعض حضرات نے کہا تورات کو بعض نے کہا قرآن کو دونوں باتیں صحیح ہیں جس تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری پیمبر آئیں گے ان پر ایمان لانا جب آخری پیمبر آئے تو ان کو نہیں مانا تو گویا تورات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور قرآن آیا اور انہوں نے مانا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے مگر اس کو اس پر ایمان نہیں لائے تو گویا قرآن کو بھی انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا نب من قمن اوت الکتاب پھینک دیا ایک طبقے نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کس کو پھینکا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کو کتاب اللہ اللہ کی کتاب ورا آ ورا کے معنی پیچھے اور ظہور کے معنی پیٹھے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا کیسے کان لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تورات میں جو آیتیں آج تک پڑھتے تھے لوگوں کو سناتے تھے ایسے کان ڈھیلے کر دیے کان نہ ہم نے تو نہیں سنا کہاں لکھا ہے تورات میں قرآن سنا اور قرآن کی آیتوں سے یقین ہوا کہ یہ سچا کلام ہے مگر ایسا کر لیا کان نہم لاء الم گویا کہ وہ جانتے نہیں اس سے آگے بڑھ کر کیا کام کیا وَاتَّبَعُوا تب تَتْلُ الشَّيَاطِينُ والا ملک سلیمان کہتے تھے نا کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں اس دوسری کتاب کو نہیں مانتے حالانکہ آسمانی کتاب کسی قوم کی کتاب ہوتی ہیں جس طرح تورات ان کی کتاب ہے ہماری کتاب زبور ان کی کتاب ہے تو ہماری کتاب بھی ہے تو قرآن اسی طرح کیا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے ساری دنیا کی کتاب ہے ہر شخص کی کتاب ہے جو اس مالک کو مانتا ہو ہر شخص کو اس پر ایمان لانا ہے لیکن یہودی کہتے ہیں ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں فرمایا کیا مانتے ہیں ذرا دو واقعے ان کی تاریخ کے سنو کیا واقعے ہیں ایک فلسطین کا واقعہ اور دوسرا عراق کے شہر بابل کا واقعہ ان دو شہروں کے اندر ایک ایسا موقع تھا ایسا ماحول تھا جس میں یہودی آسمانی علم حاصل کر کے بہت اونچے مرتبے کو حاصل کر سکتے تھے لیکن دونوں موقعوں سے علم کا فائدہ اٹھانے کے بجائے انہوں نے کس کا فائدہ اٹھایا اس دور کے اندر جادو سیکھنے کا بھی ماحول تھا تو بابل کے اندر بھی اللہ کی کتاب سیکھنے کے بجائے جادو سیکھا اور فلسطین کے اندر بھی اللہ کے نبی سے دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے موقع ملے تو انہوں نے دین حاصل کرنے کے بجائے جادو سیکھا اور پھر لوگوں میں اتنا مشہور کیا جادو کو کہ انبیاء کرام کے معجزات کو بھی بیان کرنے لگے کہ یہ بھی جادو ہے جس طرح ہم جادو سے کوئی کرتب کر سکتے ہیں تو انبیاء کرام کے معجزے بھی نوز باللہ اسی طرح کے جادو ہیں اور چونکہ ہم ترجمے پر نظر رکھے ہوئے ہیں تفسیر ہمارا مقصد نہیں جس کو تفسیر سننی ہو پچھلے سالوں کی سن لے تو مختصر عرض کرتا ہوں معجزہ کس کو کہتے ہیں معجزہ اس کو کہتے ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں نبی کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ان کے کسی فعل کا دخل نہیں ہوتا وہ نوز باللہ کچھ پڑھ کر کے پھونک ماریں اور اس سے معجزہ ظاہر ہو ایسا بالکل نہیں ہوتا دعائیں کرتے ہیں اس کے بعد اللہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے اور بسا اوقات دعا بھی نہیں کرتے اللہ بغیر دعا کے عطا کرتا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی عطا فرمائی اس کے مقابلے میں جادو کس کو کہتے ہیں جادو ایک سبب ہے کچھ چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے کچھ کلمات کو پڑھا جاتا ہے ان کلمات کو پڑھنے سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو جادو اسباب کے تحت ہوتا ہے اور معجزہ بغیر سبب کے ہوتا ہے اور معجزے میں بھی ما فوق العادت چیز سامنے آتی ہے عادت کے سوا ایک چیز نظر آتی ہے اور جادو کے اندر بھی عادت سے ہٹ کر ایک چیز نظر آتی ہے لیکن ایک سبب کے تحت ہوتا ہے اور دوسرا بغیر سبب کے ہوتا ہے یہودیوں کی تاریخ کے دو واقع و اور پیچھے پڑ گئے یہودی ما اس چیز کی تتل شیاتین اس کے دو معنی تتلو ایک معنی تلاوت کرتے تھے جس کی شیاطین اور دوسرے معنی پیچھے چلتے تھے جس کے شیاطین ان تلا یتلو کے معنی تلاوت کرنا بھی اور پیچھے بھی سورہ شمس میں آپ پڑھیں گے ولقا ماری تلا اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے تو تلا کے معنی پیچھے آنا تلون اس کا مصدر ہوتا ہے اور جب پڑھنا ہو تو پھر تلاوطََ مصدر ہوتا ہے وما و اور پیچھے چل چل پڑے وہ ماں اس چیز کے تتلو جو تلاوت کرتے تھے یا جس کے پیچھے چلتے تھے اشیاطین و شیطان علا ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے دور میں اس کے پیچھے چل پڑے مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیمبر تھے اور بادشاہ زبردست تھے موقع تھا کہ بہت زیادہ آسمانی علم حاصل کرتے لیکن چونکہ ان کے ماتحت جنات بھی تھے اور انسان اور جنات مل کر رہتے تھے تو یہودیوں نے کہا وہ کسی اردو کا محاورہ ہے نا آنا روٹی دال مفت انہوں نے کہا تو دال لاجو فری میں مل رہی ہے تو یہودی دین کا علم حاصل کرنے کے بجائے ان شیاطین سے جادو سیکھنے لگ گئے اس کے پیچھے پڑ گئے یہ ہے تمہارا علم یہ ہے تمہاری بزرگی اور ابھی آگے بات اور آ رہی ہے ایک وہ میں ضلع اور یہودی پیچھے چل پڑے تھے و اور پیچھے چل پڑے یہودی ما اس چیز کے ان ضلع جو اتاری گئی تھی آل دو فرشتوں پر بھی بابلا بابل شہر میں بابل کون ہے بابل مشہور اردو میں لس بابل ہے قرآن کا عراق کا شہر ہے بابل جو تاریخ کا سب سے کہتے ہیں کہ بہت قدیم شہر ہے بابل شہر میں جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا یہ اس کے پیچھے چل پڑے وہ کون تھے دو فرشتے ایک کا نام ہاروت اور دوسرے کا نام ماروت علیہ السلام ان پر جو اتارا گیا تھا ان کے پیچھے یہ چل پڑے یہ ہے ان کا علم خلاصہ اتنا ہی ہے پوری بات کا اب پہلے ہم اس بات کو جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کیا تلاوت کرتے تھے یعنی انسان اور جنات مل کر رہتے تھے تو جنات جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو ان کے بڑے بڑے مولوی سب اس کے پیچھے پڑ گئے جادو سیکھنے کے اور پھر اس جادو سے جو کرتب دکھاتے تھے نوز باللہ اس کو کرامت اور اس کو معجزے کے ساتھ بیان کرتے تھے اور حضرت ہاروت اور معروت پر جو اتارا گیا تھا اس کے پیچھے چل پڑے وہ ہاروت اور معروت پر کیا اتارا گیا تھا یہاں بہت الجھاؤ ملے گا تفسیروں میں لیکن قرآن تو بڑی صاف بات کرتا ہے دونوں فرشتے تھے ان پر کیا اتارا گیا تھا انسانوں کے امتحان کے لیے انسان کے بجائے دو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجا گیا کیوں لوگ کہتے تھے کہ فرشتہ نبی ہوتا پھر مانتے ہم انسان نبی بنتا ہے وہ تو ہماری طرح کھاتا ہے پیتا ہے بیاہ شادی کرتا ہے بازار جاتا ہے اس کو کیسے مانے اللہ نے فرمایا نبوت کا کام انسان ہی کر سکتے ہیں اور نبی انسان ہی ہوگا فرشتہ کبھی نبی نہیں بن سکتا ان کو بھیجا اور ان کو جادو کو روکنے کے لیے ہی بھیجا گیا خاص ان کا ایک ہی کام تھا کہ تمہیں لوگوں کو جا کر منع کرنا ہے کہ جادو مت سیکھو لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کو منع کرنا کرو کہ جادو مت سیکھو تو ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جادو کس کو کہتے ہیں معجزہ کس کو کہتے ہیں تو وہ آ کر لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے یہ جادو ہوتا ہے یہ نہ کرو ان کو یہ سکھایا کیوں گیا تھا بہت باتیں بتائیں لوگوں نے لیکن بڑی آسان بات جو سمجھ میں آتی ہے چونکہ انبیاء کرام معجزہ دکھاتے تھے اور جادوگر کرتب دکھاتے تھے اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ معجزہ الگ چیز ہے اور کرتب الگ چیز ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو جادو کا علم نہیں دیا ان کی شان کے لائق یہ بات نہیں تھی ان کی عصمت کے خلاف تھی یہ بات اس کو سمجھانے کے لیے دو فرشتوں کو یہ علم دے کر بھیجا اب وہ فرشتے آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے تم جادو مت کرو لیکن لوگ کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ ہاں بالکل بہت اچھا ہم جادو نہیں کریں گے مگر کیسا کیسا کرنے سے جادو ہوتا ہے تو وہ سمجھاتے تھے یہ پڑھنے اور یہ کرنے سے جادو ہوتا ہے تو لوگ وہ سیکھ لیتے تھے کہ ایسا کرنے اور ایسا پڑھنے سے جادو ہوتا ہے اور جو وہ کہتے تھے نہ کرنا اس کو بھول جاتے تھے تو آئے تھے وہ جادو کو روکنے کے لیے لیکن لوگ ان سے کیا کرتے تھے صرف جادو کو سیکھتے تھے اور جادو کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئے اسی کو قرآن پاک نے کہا دیکھو یہ یہودی کیا کرتے ہیں پیچھے پڑ گئے اس علم کے جو تلاوت کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے زمانے میں اور پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو تلاوت کر جو اتاری گئی تھی دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت کے اوپر بیچ میں جملہ موترزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو کچھ پڑھتے تھے اس کے پیچھے چل پڑے لیکن اس کے بعد کیا ہوا ایک زمانہ گزرا تو یہودی یہ کہنے لگے کہ جادو کا جتنا علم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے اور پھر اس پر کتابیں لکھی گئیں اور کہنے لگے کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت جادو کے بلبوتے پر چلتی تھی اس کو بیچ میں اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر بیان کیا وہ ہمیں کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو تو کفر ہے اللہ کے نبی کفر کر سکتے کیا بات کر رہے ہو ولاکن شیاطین لیکن شیطان کفارو انہوں نے کفر کیا الناس سحرا وہ شیاطین سکھاتے تھے لوگوں کو اسحرا جادو ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا ان کے پیچھے چل پڑے اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے ایسا ایسا کرنے سے جادو ہوتا ہے تم نہیں کرنا مگر کیسے سکھاتے تھے وہ مایوعلمانی اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احدن کسی کو حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے ان نحن فتنہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں فلا تکفر تو تو کفر نہ کر مگر لوگ کیا کرتے تھے فیت تو یہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے مایو فرقون بھی وہ چیز سیکھتے تھے جادو سیکھتے تھے اور جادو بھی کسی اچھے کام کے لیے فرمایا نہیں اس کام کے لیے جو جادو کے بغیر کیا جائے تب بھی وہ بدترین گناہ عظیم ترین گناہ گناہ کبیرہ وہ کام کرتے تھے جادو کے ذریعے سے وہ کیا کام کرتے تھے میاں بیوی میں جھگڑا کراتے تھے وہ چیز سیکھتے تھے ما یفرقون جس کے ذریعے سے جھگڑا ڈالتے تھے بین المرء شوہر کے درمیان وزوجی اور اس کی بیوی کے درمیان تو کیا جادو کے ذریعے سے جھگڑے ڈالے جا سکتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کیا جا سکتا ہے بیچ میں روک کر کے بات بتائی قرآن پاک نے نہیں نہیں جادو ایک سبب ہے جس طرح تلوار سے کاٹا جا سکتا ہے آگ سے جلایا جا سکتا ہے پانی سے ڈبایا جا سکتا ہے مگر ڈوبے گا کون جس کو اللہ چاہے گا مرے گا کون جس کو اللہ چاہے گا جادوگر ساری دنیا کے جادوگر مل کر کسی کا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے وما هم بضارین اور نہیں ہے وہ نقصان دینے والے بھی اس کے ذریعے سے من احد کسی کو اللہ بدن مگر اللہ کے حکم سے مگر یہ تو دیکھو یہ سیکھتے کیا تھے وہ یعلون اور وہ سیکھتے تھے ما ضرور جو ان کو نقصان دیتی ہے ينفعهم اور جو ان کو نفع نہیں دیتی قد علموا حالانکہ یقیناً انہوں نے جانا لا ضرور بھی ضرور من اشترا جو اس کو خریدے گا کس کو اس جادو کو حاصل کرے گا جو اس جادو کو خریدے گا اس کو سیکھے گا من خلاق نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہمیں صرف چونکہ ترجمہ پڑھنا ہے تو بس زیادہ تفصیلی نہیں جادو کیا چیز ہے میں نے مختصر کہا کہ اللہ کے حکم سے ہی کچھ چیزیں کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے شیاطین خوش ہوتے ہیں پھر وہ مدد کرتے ہیں تو اسی سے کچھ کرتب ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن اس کا حکم کیا دیا قرآن پاک نے کہا جو اس کو سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اسی لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اس کو جائز سمجھ کر سیکھے گا تو ایمان سے چلا جائے گا اور اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم قتل ہے صحابہ کے دور میں بہت لوگوں کو قتل کیا گیا ولا بھی سما شرو ولا اور ضرور بے ضرور بھی کتنا برا ہے ماں وہ چیز شرو بیچ ڈالا جی، انہوں نے بھی جس کے بدلے میں انفسہم اپنے آپ کو یعنی شرو معنی میں باعو کے بیچ ڈالا اپنے آپ کو لو کانو یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے کاش کہ وہ علم رکھتے ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس بڑا علم تھا ہے نا کہ وہ جانتے تھے اور اب کہا گیا کہ وہ نہیں جانتے تھے یعنی وہ علم جو انسان کو عمل پر نہ کھڑا کر سکے وہ علم جہالت سے بدتر ہے لو کانو یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے کس کو کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اگر جانتے ما اشتراؤ تو نہ خریدتے اس کو یعنی لو شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اور لو تمنا کے لیے بھی اگر تمنا کے لیے تو ترجمہ کریں گے لو کانو یا لمون کاش کہ وہ جانتے اور لو اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے ولو انہم آمنو کاش کہ وہ ایمان لاتے لو کاش دیکھیے لو کے میں میں بتایا نا کاش اور ایک معنی اگر اور ایک معنی آنا جانے کا معنی تینوں معنی میں آگے ولو کاش کے انہم یہ بات ہوتی کہ آمن و ایمان لاتے و تقو اور تقوی اختیار کرتے ل مصوبہ تم من ضرور بے ضرور مصوبہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بدلہ خیر بہتر ہے لو اگر شرط کے لیے تو مصوبہ اس کی جزا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جزا نہیں بلکہ اصل جزا ضرور بھی ضرور ان کو جزا دی جاتی اور یہ اس پر دال ہے لمسوبۃن ضرور بھی ضرور اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ثواب من عند اللہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر ہوتا لو کانو یا کاش کہ وہ جان لیتے تھوڑا سا وقفہ صدق اللہ مولانا العظیم